کہا بس تجھے سلام ہے قرب ہے کہ میں تیرے لیے اپنی رب سے معافی مانگوں گا بے شک وہ مجھ مہربان ہے